إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يضلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطيه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 بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہن یہ صورت البقرہ کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو فستابق الخیرات کا حکم دیا ہے ہمیشہ نیک کام میں اعمال صالحہ میں اچھی اور بھلائی کی چیزوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہیے ریاکاری کے لیے نہیں دکھلاوے ممود کے لیے نہیں صرف اس لیے کہ ہم پہل کر جائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اذان کا وقت ہو گیا اذان ہو گئی اب اب ایک آدمی کل خیرات اللہ تعالیٰ کو اگر زیادہ راضی کرنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ سب سے پہلے مسجد میں آ جائے مسجد میں سب سے پہلے آنا اس نیت سے کہ مسجد میں جا کے سنت پڑھیں گے ذکر اسکار کریں گے اگلی سب ملے گی تحریر تحریمہ مل جائے گی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی شبقت کر جائے پہلے آ جائے آگے بڑھ جائے اللہ رب العالمین نے کہا یہ محبوب اعمال میں سے ہے اسی طرح اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگوں تم نیک کام کے لیے نیکیوں میں شبقت کیا کرو سبقت کر جانا یہ اللہ رب العالمین کا کسی کو سبقت کرنے کا موقع مل جائے یہ بھی اللہ رب العالمین کا نزدیک اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرب اس انسان پر ہوتا ہے چونکہ ہر چیز کی توفیق ملنا اللہ رب العالمین کے ذات توفیق پر محمول ہے وہی اگر کسی کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہی معنی یہی مطلب ہوتا ہے لیکن بندے کا کام ہے کوشش کرنا اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ بندہ جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہ راہ اختیار آسان بنا دیتے ہیں اسلام کے اندر اللہ رب اپنے اسلام کے اندر ایمان امر صالح اچھے اخلاق اچھے کردار نیکیوں کے ذریعے نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کر لینا اور ممتاز مقام حاصل کر لینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اعمال میں سے اللہ رب العالمین کو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہمارا صحاب کرام نے جب اس مقام و مرتبے کو حاصل کرنا چاہا ہر ایک نیکی میں ہر ایک دوسرے سے سبقت کرنا اور آگے بڑھنا چاہے تو اللہ رب العالمین نے ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بنا دیا حدیث کے اندر آتا ہے امام ترمیدی امام ابن ماجا رحمت رحم اللہ نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام صاحب نے شاعت نمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر وَأَشَدْ هُمْ فِي الدِّينِ عَمَرْ وَأَشَدْ وَأَصْدَقْ هُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَغْضَى هُمْ عَلِيُّ نَبِيُّ طَالِبٍ وَأَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عُبَيِّ مِنَ كَابٍ وَأَفْرَدْ هُمْ سَيْدٍ مِشَابِتٍ وَفِلْ وَنَا لِكُلِّ أَمِينٍ أَنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ إِبْنُ الْجَرَّاهِ رضی اللہ عنہ وَهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةِ سَلَامِ نبی نے شاہ چند سہا بے کا تذکرہ کیا جو اپنے نیک کان اور اپنی کوششوں اور اپنے جدوجہد کے بنا پر نمایاں ہستی بن چکے تھے اور جن کی ہستیاں بڑی نمایاں اور ممتاز تھیں آپ نے ساتھ رمایا اے لوگو ارحم بے امتی ارحم امتی بے امتی ابو بکری میری امت میں سب سے زیادہ میرے امتیوں کے ساتھ مہربانی اور فضل کرنے والا ابو بکر صدیق ہے پوری امت کی جو فکر اور پوری امت کی جو خیر خواہی نبی کے بعد ابو بکر کے اندر پائی جاتی تھی وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں پائی جاتی تھی اس لیے کہا گیا کسی نے پوچھا آخر ابو بکر ابو بکر نے اتنا اونچا مقام مرتبہ کس بنا پر حاصل کیا نمازیں تو بہت وہ پڑھتے تھے تو کہا گیا نمازیں سب پڑھتے تھے لیکن ابو بکر چونکہ امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ابو بکر کو سب سے اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا وہ صدیق اکبر نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں نمایا مقام مرتبہ عطا کیا نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا واشد دین عمر اور میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو بنا رکھا ہے دین عمر سب سے زیادہ دین کے بعد امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں اور دین کا معاملہ حق اور باطل کا معاملہ آتا ہے تو عمر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت بنایا ہے یہ عمر کی خوبی ہے کہ دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو پوری کائنات میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے نمبر تین آپ نے ساتھ بنایا وہ اشد ہم حیام عثمان وہ اشد ہم اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا اپنے اندر رکھنے والے عثمان بن عفان ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حیا نصیب فرما دے یہ لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا قرآن حدیث کے اندر کہ ہم بھی ان کے ویسے بننے کی کوشش کریں حیا اشد روم وہ اشد حما اب عثمان ہو اور سب سے زیادہ اور شرم اپنے اندر رکھنے والے عثمان بن عفان ہیں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ کا ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے لیتے ہوئے تھے آپ آرام فرما رہے تھے آپ کا اپنا کپڑا جو ہے تھوڑا سا اوپر کی طرح اٹھا ہوا تھا ابو بکرا آگے بیٹھ گئے وہ بھی ابو بکرا آئے بیٹھ گئے عمر فاروق آئے وہ بھی بیٹھ گئے حضرت عثمان بن عفان آئے تو فوراً نبی علیہ صاحب اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے تخنے آپ نے اپنے پنجلیوں کو ڈھانپ لیا لوگوں نے کہا جا رسول اللہ ابو بکر آئے تو آپ کی پنجلی کھلی تھی عمر آئے تو کھلی تھی لیکن عثمان آئے تو فوراً آپ بیٹھ کر کے اپنے پنجلیوں کو ڈھانپ لیا آن فرمایا اے ابو بکر عمر اے اے پوچھنے والے تمہیں کیا پتا ہے ابو بکر اتنا حیا مند ہے کہ اس قدر ان کے کے اندر کھڑا ہے کہ فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں نمبر چار رضی اللہ تعالیٰ ہو سب سے بہترین عدل انصاف کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہمارے صحابیوں میں اللہ نے دی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں نمبر پانچ وہ اکروہ کتاب اللہ عبی بن اور اللہ رب العالمین نے جو کتاب قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہے اس قرآن کے سب سے اچھے قاری اور سب سے زیادہ یاد رکھنے والے اور سب سے زیادہ پڑھنے والے اوبل ابن کاب ہیں اسی لیے اوبل کاب کو سید القرہ کہا جاتا ہے جنہوں نے قرآن سیکھی اور قرآن پر محنت کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک نمایا مقام دیا کہ اتنے بڑے قارن صحاب کرام کوئی نہیں تھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت بینا نادی ہوئی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى اتيهم بيننا رسول من الله يتلو صحفا مطهرا آیت نازل ہوئی ایک صورت نازل ہوئی حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا اوبی ابن قارون لوگوں اوبی ابن قارون کہاں ہیں ذرا برا کر کے لاؤ بلاؤ کو کو لوگ ہوئے تھے ڈھونڈا اور فرمایا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے طلب کیا ہے ہے بلا رہے رہے ہیں بڑی تیزی تیزی سے بھاگتے ایک تو خوف پتہ نہیں رب کے کے شان شان میں یا نبی میں تیرے گستاخی ہو گئی جس کی بنا پر نبی نے ہمیں طلب کیا ہے یا اور کوئی معاملہ ہے جب آ گئے تو اللہ رسول نے فرمایا اے تم اللہ نے ایک سورت نادی کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت پڑھ کر کے سب سے پہلے تم کو سنا دوں حضرت نے کہا میں یار سور اللہ اللہ نے کسی امتی کو سنانے نے حکم دیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے مجھے منتخب کیا ہے کہ سمانی سلم رب العالمین نے میرا نام لے کر کے آپ حکم دیا ہے کہ یہ سورج رہی زمین آپ رہے ہیں اور آپ سب سے پہلے کا کو سنائیں اللہ رسول نے فرمایا نہیں اے بھائی میں نے اپنی مرضی سے تم کو نہیں منتخب کیا بلکہ تیرے رب نے تجھے منتخب کیا ہے نبی اسلام نے پوری سورہ بینہ پڑھ کر کے سنائی اور اپنے اس امتحان اور اپنے اس نمایاں پن کو سن کر کے حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ہو مارے خوشی سے دارو قطار وہ پڑے میرے بھائیو اس طرح سے نمایاں ہر مقام حاصل کرنے والے نمبر چھ آپ نے ساتھ بھی جو بھی تمہارا مقام حاصل کیا اپنے ایمان اپنے عمل سانے اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے گفتار کی بنا پر تو اللہ رب العالمین بھی اس کو سراہا ہے اس کی تعریف کی ہے کیوں اسلام میں اپنے نیک کانات اپنے اخلاق اپنے کردار سے اعلیٰ مقام حاصل کر لینا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے تو آپ نے اس کے آگے سب سے پہلے کو اس کے بعد عمر کو اس کے بعد عثمان کو اس کے بعد علی کو پھر اس کے بعد عبد بن قاب کو اور پھر نمبر چھ آپ نے ساتھ ہمارا وَآلَمْهُمْ بِالْحَلَابِ وَالْحَرَامِ وَآلَمْهُمْ بِالْحَلَابِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل نبی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری امت میں میری امت میں جو میرے صحابہ ہیں ان میں سب سے بڑے عالم حلال حرام کا سب سے بڑا علم رکھنے والے معاذ ابن جبر ہیں حضرت معاد ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کیا قربانیاں کی مشقت اٹھایا علم حاصل کرنے میں کتاب سنت کے سیکھنے میں اللہ رب العالمین نے ان کو نمایاں مقام عطا کیا یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا منبر پر سے اب منبر سے اے لوگو وعالمہم بالحلال والحرام معاد ابن جبر میری امت ابن جبر کو سب سے بڑا حلال و حرام کا علم دیا گیا ہے اسی بنا پر نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ مناتے ہیں یہ تو دنیا میں ان کو نمایاں مقام حاصل ہوا آخرت کا معاملہ یہ ہے آپ نے ساتھ مانا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بہت زبردست نورانی اسٹیج تیار کرے گا ایک تخت بنائے گا جب تخت بن کر کے تیار ہو جائے گا تو بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے ہمارے امت کے آخری آخری آدمی تک قیامت تک آنے والے لوگوں میں جتنے علماء ہوں گے اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کرے گا اور اس تخت کے سامنے سب کو نیچے بیٹھا دے گا سب سارے علماء اولین مراخرین کے ساری امتوں کے علماء اکٹھا ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ حضرت معاذ جبر کو استاد العلماء بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اولاد کو عالم بنانے کی توفیق دے یہ نمالا مقام حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے نمبر سات آپ نے ساتھ فرمایا اور فرائض وراثت کے مسائل وراثت کے مسائل کا علم اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سب سے ثابت کو دے رکھا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے میں محنت کیا اور انہوں نے علم فرائض جس کا ایک انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں کس کو کتنا کتنا حصہ ملتا ہے یہ بتائے اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زید بن ثابت کو دیا تھا یہ آپ نے سات آدمیوں کو بیان کر دینے کے بعد پھر ذرا دیکھو نو اور آٹھواں آدمی ہر امت کے اندر ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو پوری امت میں سب سے زیادہ امانت دار ہوا کرتا ہے ارا لوگو سن سن لو ارا انکل امت امین ہر امت کے اندر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پوری امت امانت دار ہوتا ہے وہ امیر امت ابو عبید جمع اور میری اس امت کے افسر سے بڑے امانت دار اللہ کے فضل و کرم سے ہر ابو عبیدہ ابن جراح بنائے گئے ہیں تو میرے بھائیو انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان اپنے عمل سانے اپنے گفتار کردار اپنے اچھی چال چلن کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے وسعت انیک فیوں میں ایک اچلاس اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو اسی لیے اخلاق میں نہ چونکہ اخلاق ہے کہ ذریعے انسان بڑا اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور اخلاق درجہ یہ ہے اخلاق کا سب سے اونچا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آدمی سامنے والا جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دے غصہ آ جائے تو غصے کو بھی ڈالے اور دھکار دیتا ہے اس کو اپنے سے لگا رکھے اخلاق کے ہنسنا کا سب سے اونچا مقام ہے اسی لیے حضرت حدیفہ ابن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام ترمیدی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں حضرت حدیفہ ابن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

لا تکونو امہتن تم لوگ امہا نہ بن جاؤ جانوروں کے عالم دوسرے کے پیچھے چلنے والے نہ بن جاؤ بلکہ تم علم حاصل کرو وہ تکونو ان احسن الناس احسننا و ان اساؤ اسانا اور یہ کبھی نہ کہو اگر لوگ میرے ساتھ اچھے رہیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا رہوں گا اور اگر لوگ میرے ساتھ برے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برے رہیں گے آج فرمایا لوگوں لوگوں کی طرح نہ بنو ان کا کہنا حسن الناس حسن اگر میرے ساتھ میرے رشتے دار میرے دوست احمد اور میرے بھائی ہوں گرو بھلا اچھے رہیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا اگر وہ کے لیے ہوں گے تو ہم شیر کا سوا شیر بن جائیں گے اور اس کو انسان فخر سمجھتا ہے کہتا عید کا جواب ہم پتھر سے دیں گے ایک کہو گے تو دس سنیں گے یہ بدخنا کی ہے نہیں حاصل کر سکتا اسی لیے آپ نے ساتھ نمایا تم ایسے نہ بنو ایسے نہ کہو ورا تم مت ان سے سکون تم اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ ان ان احسن الناس اگر لوگ میرے ساتھ نیکی کریں گے تب تو نیکی کرنا ہی کرنا ہے لوگ ہمارے ساتھ برا کریں گے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے آپ نے باقاعدہ وسیعت کیا کہ آدمی اخلاق کے ذریعے اپنے اچھے اخلاق کو سنارے غصہ آئے تو پی ڈالے مسامرے والے کو بات کرے انتقام نہ لے برائی کا بدلہ بھلائی سے لے کر کے اپنے اخلاق کو اونچا مقام مرتبہ تک پہنچائے تاکہ نمایاں ہستی حاصل ہاں بن جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنے کو لہٰذا واسطہ اللہ من کل بندی واتو ہی الحمد للہ امانا یہ نمایا مقام آدمی حاصل کیسے کر سکتا ہے نمایا مقام اور یہ مرتبہ آدمی حاصل کیسے کر سکتا ہے آسان سی بات یہ ہے انسان اگر اپنے وقت کو اپنے وقت کی قدر قیمت کرتے ہوئے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرے تو وقت ہی اس کو دوبارہ مقام عطا کر دیتا ہے سب سے بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں اپنے وقت کی قدر کرو پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی ون اصر قسم ہے زمانے کی وقت کی وقت کی قدر کرو آپ اپنے وقت کو نیکیوں میں دین سیکھنے میں دین سکھانے میں بچوں کی تربیت کرنے میں اپنی اصلاح میں صرف کرو وقت آدمی کا گزرتا جاتا ہے اگر ایک کام میں انسان اپنے وقت کو نہیں استعمال کرے گا تو اس کا وقت فضول ہو جائے چیزوں میں استعمال ہو جائے گا اسی لیے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر لیتا ہے اور جو اپنے وقت کی ناقدری کرتا ہے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا وہ دنیا میں کبھی کوئی مقام و مرتبہ اور نمایاں ہستی حاصل نہیں کر پاتا اسی لیے نبی السلام نے ساتھ مناتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے ساتھ نعمتانی مضمون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ بڑے افسوس کے بعد کی بات ہے آپ شاہ فرماتے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی عظیم ترین بلکہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ دونوں نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں نعمتاری مغبون انسی ہما کثیر من الناس دو اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اے اپنے مقام اپنے مرتبے کرنے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اور اور مرتبہ حاصل تک پہنچنے کے لیے دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن لوگ چونکہ ان دونوں نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے اس لیے دنیا میں دنیا میں غیر معروف رہ جاتے ہیں فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا وہ دونوں نعمتیں یہ ہیں صحت والفراغ ایک اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے فرصت دیتا ہے زندگی دیتا ہے تو اس کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتے نمبر دو اللہ صحت دیتا ہے تو صحت کی قدر نہیں کرتے جو انسان دنیا میں کوئی نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے کے اندر استعمال کرنا پڑے گا نئے کاموں میں استعمال کرنا پڑے گا ایک ہے میرے بھائی نمایاں مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت اور اپنی صحت کا صحیح معاملوں میں صحیح استعمال ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو وقت جو زندگی صحت اور تندرستی ملتی ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق فرمائے اور یہ سب سے زیادہ اس کی ابتدا ہونی چاہیے نمایاں مقام و مرتبہ انسان کب حاصل کرتا ہے اس کا اس کی جو ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے کریں ماں باپ اپنے گھر میں اپنی اولاد پر محنت کریں گے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے اور صحیح معنوں میں کی دیکھ بھال کریں گے تو یہی اولاد آگے چل کر کے نمایاں بنے گی امام بخاری کو ذرا دیکھو امام شافعی کو ذرا دیکھو دنیا کے اور علماء کو ذرا دیکھو ان تمام لوگوں کے عروج تک پہنچنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کی تعلیم ہے ان کے ماں باپ کی تربیت ہے اسی لیے اب آپ تربیت کریں ان پر محنت کریں یہی اولاد آج کی کل کی جادی جلغازی بنے گی مجاہد بنے گی محدث بنے گی مفسر بنے گی خطیب بنے گی اور اسی طرح سے بڑے قائد اور رہنما آپ کی اولاد بن جائے گی بشرطے کہ آج اپنی اولاد صحیح تعلیم و تربیت کریں الحلالین ہم نے جو بیمار ہو شفاعت عطا فرما جو مطلوب ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دی جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مطلوب ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کے قریب کر دے جو پورے بھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت لگا دے اللہ مفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان

أشهد أن محمد رسول الله